کیا دے کر ہم نے انہیں سلا دیا بچے تو گھنٹے چار گھنٹے کے لیے سوتے ہیں جانتے ہیں ہم نے انہیں کتنے سالوں کے لیے سلا دیا سنینا ددا کئی سالوں تک کے لیے سلا دیا آگے اس کی تشریح ہے یہ اجمالی بیان ہے تفصیل میں بتا دیا گیا کتنے سال چونکہ اجمالی بیان ہے اجمالی بیان میں بات بتائی نہیں گئی ایگزیکٹ وقت نہیں بتایا گیا کتنے وقت تک سوتے رہے اس لیے کہ اجمالی بیان ہے تفصیل میں بتایا جائے گا کہ یہ سنین عددات کیا ہے ترجمہ لیجیے فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا غار میں ہم نے ان کے کان تھپک دیے اور وہ سو گئے سنین عددا کئی سال کئی سالوں کے بعد پھر کیا ہوا سما آتا ہے تراشی کے لیے دین پھر تراسی کے لیے آتا یہ بھی یہ واقعہ ظہور پذیر ہوا کچھ وقت کے بعد سما تراشی کے لیے آتا ہے یعنی اسپین بتاتا ہے اسپین وقفہ بتاتا ہے کہ کچھ وقفہ گزر گیا ہے پھر دس نہ ہم نے ان کو اٹھایا زندہ کیا سو گئے تھے نوم تو موت کی بہن ہے طریقے کا مرنا ہی کہہ لیجیے اس لیے کہ یہی لفظ باس مردوں کے اٹھانے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے پرانے کے لیے تم باس نہ ہوں پھر ہم نے ان کو جگایا تین سو سال کے بعد کئی سال کے بعد کس لیے لینا لما ہزبئی امدا تاکہ ہم اپنے علم کا اظہار کریں تاکہ ہم جان لیں نہیں اس لیے کہ اللہ تبارک کو تعالیٰ ہر چیز جانتا ہے لینا علامہ تاکہ ہم اپنے علم کا اظہار کریں کہ دو پارٹیوں میں سے کون سی پارٹی کو دو گروہوں میں سے کون سے گروہ کو اپنے وقت کی صحیح قدر و قیمت معلوم ہوئی اور ان کو ان کے وقت کی صحیح قیمت ملی وہ دو گروپ کون سے وہ فاسد سوسائٹی میں بھولے ملے رہنے والے لوگ اس بدبودار شہر میں رہنے والے لوگ جو بت پرستی کی بدبودار فضا کے اندر رہ رہے تھے سانسے لے رہے تھے اور دوسرا گروپ یہ جو اس بدبودار فضا سے نکل کر غار میں آ کر ٹھہر گیا تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گروہ کو بنی تاریخی کر دی تھی یہ دو گروہ ہیں فیصلہ کرو کہ ان دو گروہوں میں سے کس کو اپنے وقت کی صحیح قیمت ملی ظاہر ہے کہ ان لوگوں کو جنہوں نے وہ بستی چھوڑ دی تھی ان کو اپنے وقت کی صحیح قیمت ملی یہ تھا اجمالی بیان واقعے کا اب اللہ تبارک و تعالیٰ واقعے کو تفصیل سے بیان کر رہا ہے تفصیل سے بیان اس وجہ سے کر رہا ہے تاکہ اس تفصیل کے اندر کچھ ایسے اجزاء موجود ہوں جن اجزاء کے اندر عبرتیں ہوں اسباق ہوں لیسنس ہوں تاکہ ان عبرتوں کو نگاہ میں رکھ کر ان اسباق کو نگاہ میں رکھ کر ان لیسنس کو اپنی نگاہ میں رکھ کر کے آدمی اپنی زندگی کی روش چینج کرے اپنی زندگی کی روش بدلے تفصیل واقعہ بیان کیا لے جاتے اجمالی بیان کے بعد تفصیلی بیان نہ ہم سوال ہم آپ سے اے ہمارے رسول خطاب رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم اے ہمارے رسول ہم آپ سے ان کی خبر ان کا واقعہ بیان کرتے ہیں بالکل صحیح صحیح بالحق صحیح صحیح اس میں ایک بات بھی غلط نہیں ہے اشارہ اس بات کی طرف ہے لوگ قصے بیان کرتے ہیں ان قصوں کے اندر دو خامیاں ہوتی ہیں ایک خامی تو ان قصوں کے اندر یہ ہوتی ہے کہ اس میں بعض باتیں بغیر سرکار کی ہو جاتی ہیں تبلیغ نصاب اٹھا کر دیجیے بعض باتیں بے سر پہر کی ہے کہ نہیں بعض باتیں قصوں کے اندر بے سر پہر کی ہوتی ہیں اور قصوں کے اندر بعض اجزاء ایسے رہتے ہیں جو صرف ہسانے کے لیے ہوتے ہیں انسان کی زندگی سنوارنے کے لیے کوئی سبق نہیں ہوتا کوئی عبرت کی چیز نہیں ہوتی اور قرآن حکیم کہتا ہے میں کسی بھی واقعے کو بیان کرتا ہوں تو حق بیان کرتا ہوں اشارہ اس بات کی طرف ہے میں اور قصاص کی طرح قصہ بیان کرنے والوں کی طرح اس طرح قصے نہیں بیان کرتا کہ قصے کے اندر خالی دل کے لیے تھوڑا سا مواد فراہم کر دیا جائے کہ خوش ہو جائے اور قصے کے اندر کچھ اجزاء ایسے بھی آ جائے جن کے اندر کوئی سبق نہ ہو ہم ایسا قصہ نہیں بیان کرتے جب بھی کوئی واقعہ ہم بیان کرتے ہیں کوئی قصہ بیان کرتے ہیں تو اس کے اندر یہ دو باتیں ضرور موجود ہوتی ہیں قصے کے ہر چیز کے اندر کوئی نہ کوئی سبق موجود ہوتا ہے کوئی نہ کوئی لیسن کوئی نہ کوئی عبرت کی چیز موجود ہوتی ہے اور دوسرے قصے کا ہر جز بالکل صحیح ہوتا ہے بے سر پیر کی باتیں نہیں ہوتی ہوا کیا قصہ کیا ہے آمنو بے ربہم وہ چند نوجوان تھے آمنو بے ربہم اپنے رب پر ایمان لے آئے ایک نیکی کی انہوں نے اپنے رب پر ایمان لائے ایمان لانا ایک نیکی ہے اور ایک بات یاد رکھیے کہ نیکی پر اللہ کے سلوک کو توفیق کہتے ہیں اگر آدمی نیکی کرے تو اللہ کا سلوک کیا ہوتا ہے توفیق ایک نیکی کرو اللہ توفیق دیتا دوسری نیکی کو یہاں بھی وہی ہوا آ منو رب وہ اپنے رب کے اوپر ایمان لائے ایک نیکی کی تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا وزید ناہم ہدا تو ان کی ہدایت ہم نے بڑھا دی یعنی ایک نیکی کی ہم نے انہوں نے تو اس نیکی کے اوپر ہمارا سلوک کیا ہوا کہ ہم نے ان کی ہدایت بڑھا دی اس سے سبق یہ ملا کہ آدمی کوئی نیکی کرتا ہے تو اللہ اسے دوسری نیکی کرنے کی توفیق دیتا ہے اور آدمی اگر کوئی برائی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ڈھیل دیتا ہے سنبھلنے کا موقع دیتا ہے وہ زدنا ہو خدا کے اندر اللہ کے اس سلوک کو بیان کیا گیا ہے کہ جب کوئی آدمی نیکی کرتا ہے تو اللہ کا سلوک اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے توفیق کا سلوک ہوتا ہے کہ ایک نیکی کرنے کے بعد اسے دوسری نیکی کرنے کی توفیق عنایت کی جاتی ہے تو اپنے رب پر ایمان لے آئے اللہ تبارک و تعالی نے دنیا ہی کے اندر پہلا اجر حسن کیا دیا آخرت کا اجر حسن تو جنت ہے دنیا ہی میں اجر حسن دیتا ہے دنیا کا اجر حسن کیا پہلا اجر حسن ہدایت کے زیادت یہ پہلا اجر حسن دنیا کا دوسرا اجر حسن وربت نالا کلو بھی واقعہ تفصیلی بیان کیا جا رہا ہے یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب ابھی گاؤں سے نکلے نہیں ہیں ان کے بارے میں یہ خبر مشہور ہو گئی ہے کہ یہ اپنے رب پر ایمان لے آئے ہیں حکومت وقت کا دین انہوں نے چھوڑ دیا ہے یہ حکومت وقت کے دین کے باغی ہیں ان کو پکڑ کر دربار میں لایا جائے دربار میں پکڑ کر لایا گیا کھڑا کر دیا گیا اس جب کھڑے ہوئے چند نوجوان ہیں تلواریں نام سے نکلی ہوئی ہے کہ بادشاہ کا اشارہ ہو کہ نوجوانوں کی گردنیں دربار ہی میں ان کے سر سے جدا ہو کر گر پڑے ایسے موقع پر اچھے اچھے اصحاب عظیمت کے پیر متزلزل ہو جاتے ہیں اچھے اچھے شیروں کا پتہ پانی ہو جاتا ہے یہ بیچارے چند نوجوان ہیں اپنے رب پر ایمان لانے والے دربار میں داس پرس کے لیے بلایا گیا ہے دربار میں کھڑے ہیں اللہ فرماتا ہے دوسرا اجر حسن ہم نے یہ کیا ادا کیا وہ ربت نہ ہم نے ان کے دل کو باندھ دیا یہ دل کیا ہوتا ہے عربی میں دل کو قلب بولتے ہیں الٹتا پلٹتا رہتا ہے جب تک یہ الٹتا پلٹتا رہتا ہے تب تک آدمی بزدل بنا رہتا ہے لیکن جب دل بند جائے ٹھہر جائے پھر شیر بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا جب تک دل مسترب ہے تب تک بزدل ہے اور اگر دل بند جائے تو پھر شیر بھی اس کے سامنے کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں کر سکتا بھلا حضرت موسا علیہ السلام کی ماں اپنے چاند سے بچے کو صندوق میں ڈال کر حوالے دریا کر سکتی تھی اگر ہم ان کے مسترد دل کو باندھتے نہیں ان کا بھی لولا اگر ہم ان کے مسترد دل کو باندھتے نہیں تو بھلا وہ اپنے بچے کو صندوق میں ڈال کر حوالے دریا کیوں کرتی حوالے دریا انہوں نے اس وجہ سے کیا کہ ہم نے ان کے دل کو باندھ دیا اللہ اکبر یہ بھی دعا کرو کہ اے اللہ ہمارے دل کو باندھ دے یہ دل الٹتا پلٹتا رہتا ہے اور جب دل بدھ جائے تو دنیا کی کوئی طاقت ایمان کے اندر شک و شبہ نہیں کر ڈال سکتی شک و شبہات کب آتے ہیں ایمان میں جب آدمی کا دل الٹتا پلٹتا رہتا ہے دل بدھ جائے پھر کوئی شک و شبہ ایمان کے قلعے کو ہلا نہیں سکتا ایمان کے قلعے کو توڑ نہیں سکتا یہ دوسرا اجر حسن ہے رب القلب قلب دل کا باندھ دینا اور یہ نعمت جس کو مل جائے تو بڑے بڑے بادشاہوں کے سامنے بڑے بڑے ظالموں کے سامنے حق بات کہنے سے نہیں ڈرتے اور وہی ہوا پوچھا گیا کون سی ہستی کو مانتے ہو کہا کہ ہستی فقال ربنا رب السماوات والارض ہمارا رب وہی ہے جو آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے گویا کہ رب میں دعویٰ ہے اور رب السماوات والارض کی دلیل ہے اللہ اکبر یعنی ربو رب السماوات والارض کہہ کر کے دعویٰ بھی کر دیا اور دعوے کی دلیل بھی دے دی کہ یہ بتاؤ کہ آسمانوں اور زمینوں کا رب کون ہے تم دربار میں بیٹھا ہوا کوئی آدمی بتاؤ اشارہ کر کے کہ آسمانوں اور زمینوں کا رب کون ہے کسی کو لب کشائی کی ضرورت نہیں ہوئی کہا تو سمجھ لو کہ جس نے آسمانوں اور زمینوں کی تربیت اور اس کی پرورش کا انتظام فرمایا ہے وہی ہمارا رب ہے وہی ہماری پرورش وہی ہماری تربیت کا انتظام کر رہا ہے گویا کہ ربنا دعویٰ ہے اور رب السماوات والا اس کی دلیل ہے بتا دیا ہم کس رب کو مانتے ہیں جو رب السماوات والا ہوتا ہے لنڈو مندو نہیں ہم اس کے علاوہ کسی بھی معبود کی عبادت نہیں کریں گے ہرگز نہیں کریں گے لن استعمال کیا گیا ہے یہ بہت بڑی بات ہے لا ندو کہتے تو بات کے اندر تھوڑی بہت لچک ہوتی لن کہہ دیا کہ ہرگز ہم اللہ کے علاوہ کسی بھی الہ کی عبادت نہیں کریں گے ہرگز نہیں کریں گے یہ اگر رب القلب نہ ہوتا اللہ دل نہ باندھتا جو اللہ کا دوسرا اجر حسن ہے ان لوگوں کے اوپر تو اتنی بڑی بات نہیں کہہ سکتے تھے پھر کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم ایسا کریں ایسا کہیں کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی معبود ہے قابل عبادت ہے تو شتتا تب تو حق سے بعید بات ہم کہہ رہے ہیں شطط کا مطلب ہوتا ہے حق سے بعید بات ناحق بات تب تو ہم ناحق بات کہیں گے اس کا مطلب ادن شتتا کہہ کر کے بادشاہ کو بھی اس کے منہ پر کہہ دیا کہ تم ناحق پر ہے درباریوں کو بھی بول دیا تم ناحق پر ہے اور یہاں یہ بھی سمجھ لیجئے ایک طرف پوری بستی ہے ایک طرف پورا ملک ہے ایک طرف پوری حکومت ہے ایک طرف چند نوجوان ہے وہ بھی سات یا آٹھ ہے بتاؤ حق پر یا آٹھ ہے یا پورا شہر ہے بتاؤ کہتے ہو کہ ہم لوگ تعداد میں زیادہ ہے تعداد کی کثرت حقانیت کی دلیل ہے تو بتاؤ ایک طرف پورا ملک ہے اور ایک طرف یہ آٹھ نوجوان ہے سات نوجوان ہے حق پر کون ہے فیصلہ کرو اگر کثرت حقانیت کی دلیل ہے تو یہاں بولو کہ اصحاب کہف حق پر نہیں تھے پہلی ضرب دماغ پر یہ لگائی اصحاب کہف نے ہمارا رب رب السماوات سے دوسری ضرب ہم اللہ کے علاوہ کسی بھی معبود کی عبادت ہرگز نہیں کریں گے تیسری بات اگر ہم ایسا کریں تو حق سے بعید بات کہنے والے ہوں گے کرنے والے ہوں گے اس کا مطلب پورے ملک کو بادشاہ کو اس کے منہ پر درباریوں کو ان کے منہ پر وزیر کو اس کے منہ پر آیا نے سلطنت کو ان کے منہ کے اوپر کہہ تو ناک پر ہم حق پر جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے حق کا نشہ ایسا ہی ہوتا ہے حق ایک ہی ہوتا ہے اس کے مقابل میں ضلالت کسی سوا کچھ نہیں ہوتا قرآن حکیم نے فرمایا فمادہ بات الحق اللہ حق کے بعد کیا رہ جاتا ہے سوائے گمرہی کے اگر حق ہے کوئی تو اس کے مقابل میں جو ہے صرف ضلالت ہے حق دو نہیں ہوتا حق ایک ہی ہوتا ہے جی اس لیے قرآن حکیم نے بیان کیا ہے فمادہ بادل حق اللہ جلال حق کے بعد کیا رہ جاتا ہے سوائے گمرہی کے اگر یہ چیز حق ہے تو اس کے علاوہ ساری دنیا نہ یہ قرآن کا عقیدہ ہے بتایا ہوا تین ضربے لگا دی دماغ پر چوتھی ضرب دیکھو چوتھی ضرب بڑی خطرناک ہے من دونی علی اللہ اکبر بہت بڑی جرات کر ڈالی ہے سابق ایف نے قوم یہ ہماری قوم اللہ اکبر یہ ہمارے ملک والے یہ ہماری قوم کے لوگ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر کے معبود بنا لیے ہیں لولا یاتون علیہ کیوں نہیں اپنے اس موقف کے اوپر دلیل واضح لاتے اللہ دلیل کا مطالبہ بھی کر دیا اور یہ قوم کہہ کر کے دیکھیے حق جو ہوتا ہے احمد دیدات کو دیکھا ہے گفتگو کرتے ہوئے آدمی انگلی بتا کر کے بولتا ہے تم یو یو یہ انگلی اٹھا کر کے یو بولنا در حقیقت ایک حق کے اظہار کا ایک بڑا زبردست جذبہ ہے یو یہ انداز بتاتا ہے کہ میں حق کے اوپر ہوں شیم آن یو شرم کرو یہ انداز بتا رہا ہے کہ بولنے والا صداقت کا اظہار کر رہا ہے پورے جوش اور جذبے کے ساتھ حق کے اندر بڑی گرمی ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالی نے ان کے دل کو باندھ دیا تھا ورنہ اپنی قوم کے سامنے ایسی بات نہیں ہاں قوم یہ ہماری قوم انہوں نے اللہ کے علاوہ معبود بنا لیے ہیں اچھا تم لوگ اللہ کے علاوہ دوسرے لوگوں کو معبود بنائے ہوئے ہو دلیل ہے اللہ کے علاوہ کسی کو معبود بنانے کی اور یہاں یہ نہیں کہا جا رہا دلیل لاؤ عجیب بات ہے قرآن حکیم نے کہیے نہیں کہا کہ دلیل لاؤ دلیل نہیں مانگتا برہان مانگتا ہے سلطان مانگتا ہے دلیل کہیں نہیں ہے لفظ دلیل لاؤ فاتو بے دلیل ایسا نہیں بولتا ہوں یہ بولتا ہے فاتو برہان اکم ان کن تم لولا برہان بھی نہیں کہا گیا سلطان کہا گیا یہاں رک کر کے میں سلطان کی تفسیر کروں گا اور سلطان کی جو صفت بین آئی ہے اس کی وضاحت کر دوں تب بات کھلے گی کہنا یہ چاہتے ہیں کہف کہ شرک کے موقف کے اوپر شرک کے اسٹینڈ کے اوپر کوئی سلطان بین نہیں ہے سلطان کسے بولتے یہ عربی کے مادہ سین لام توئے سے مشتق ہے اور جن کیا ہے اس کا اصل کیا ہے سین لام توئے مسلط ہو جانا سلط تسلیت باب تسلیل میں جاتا ہے تو مفول اس کا ہوتا ہے مسلط چھا جانا مسلط ہو جانا اس کا مطلب پروف ایسا ہو دلیل ایسی ہو وزن دار جو دل و دماغ کے اوپر چھا جائے یہ ہے دلیل یعنی مضبوط دلیل ہونا یوں تو ہر ایک کے پاس بھی دلیل ہے قادیانیوں کے پاس بھی دلیل ہے بریلیوں کے پاس بھی دلیل ہے دیوبندیوں کے پاس بھی دلیل ہے سب کے پاس دلائل موجود ہے دلیلوں سے کام نہیں چلتا سلطان لاؤ جو عقل کے اوپر مسلط ہو جائے اتنی وزندار ہو جو عقل کو مغلوب کر دے دلیل میں اتنا وزن ہو جو عقل کو مغلوب کر دے عقل خاموش ہو جائے کچھ بول نہ سکے جواب نہ دے سکے حیران و سرگشتہ ہو جائے ایسی دلیل کو سلطان کہتے ہیں یعنی سلطان کہتے ہیں ایسی دلیل کو جس کے اندر ایسا وزن ہو جو عقل کو دل کو مغلوب کر دے عقل ششدر رہ جائے آپ ایک سوال کر سکتے ہیں کہ بہت سارے دلائل ایسے دیے جاتے ہیں کہ عقل حیران رہ جاتی عقل حیران رہ جاتی اس لیے کہ اس دلیل کے اندر کمپلیکیشنز ہوتے ہیں الجھاؤ ہوتا ہے قرآن کہتا ہے ایسی دلیل نہیں چاہیے جو صرف عقل کو مغلوب کرتے اپنے الجھاؤ کی وجہ سے دلیل واضح ہونی چاہیے وزن دار بھی ہو اور واضح بھی ہو کمپلیکیشن نہ ہو اس کے اندر اسی وجہ سے بجن کا اضافہ کیا گیا سلطان ایسا پروف ایسی دلیل جو عقل کے اوپر مسلط ہو جائے ایسا وزن ہو جو عقل اور دل کو مغلوب کر دے ایک اور دوسرے عقل مغلوب ہو جاتی ہے تھوڑی دیر کے لیے دلیل کا الجھاؤ دیکھ کر قرآن کیوں کہتا ہے دلیل میں الجھاؤ بھی نہیں ہونا چاہیے بجن ہونا چاہیے بالکل واضح ہونا چاہیے اور ایسا سلطان بہجن شرک کے موقف کے اوپر بھی نہیں ہے اور نہ تو تقلید کے اوپر ہے اس لیے کی عجیب بات ہے کہ عیسائی دنیا کرسچینٹی آج تک ایک تین ہے اور تین ایک ہے منواتے آ رہے ہیں ڈنڈے کے زور سے اور الجھاؤ اتنا ہے کہ عقل تھوڑی دیر کے لیے حیران و سرگشتہ ہوتی ہے اور خاموش ہو جاتی ہے لیکن دلیل واضح نہیں ہے اس لیے کہ میتھمیٹکس کا ایک معمولی طالب علم جانتا ہے کہ one plus one plus one is equal to three یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ one plus one plus one is equal to one کیسے ہوگا ایسے یہ منواتے آ رہے ہیں one plus one plus one plus one is equal to one کون مانے گا کون مانے گا وہ one plus one plus one is equal to one منواتے آ رہے ہیں جبکہ one plus one plus one is equal to three ہوتا ہے اسی طرح یہ لوگ بھی one plus one plus one plus one is equal to four کے بجائے از اکول ٹو من منواتے آ رہے ہیں ایک چار اور چار ایک دلیل الجھی ہوئی ہے بہین نہیں ہے لہو لایا تال سلطان بہین شرک کے موقف پر کوئی سلطان بہین نہیں تکلیف کے موقف کے اوپر بھی کوئی سلطان بہین نہیں ہے صرف ڈنڈے کے زور سے منوانے والی بات ہے کتنی زبردست تاریخ ہے کیوں نہیں لاتے ہیں یہ اپنے موقف کے اوپر سلطان بہین بتائیے بھرے دربار کے اندر اس طریقے کے جراتے رندانہ پاگل ہی لوگ کر سکتے ہیں دیوانے ہی لوگ دیوانے ہی لوگ اس طریقے کی حرکتیں کر سکتے ہیں اللہ اکبر ہاں جب ایمان کا نشہ چڑھتا ہے تو دنیا کی کوئی ترشی اس نشے کو اتار نہیں سکتی باندھ دیا جائے اور توپ کا دہانا اس کی طرف کر دیا جائے نہیں مانتا نہیں مانتا ایمان ایسی چیز ہے اللہ اکبر اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ویسا ہی ایمان عطا فرمائے جو اس نے اپنے ان پیارے بندوں کو اصحاب کہف کو عنایت فرمایا تھا ہاں اگر کوئی یہ کہے کہ شرک کے موقف پر ٹوٹ ہے کس اچھا پہلے افطرا سمجھا لوں اس کے بعد کسب سمجھاتا ہوں افطرا کسے کہتے ہیں اور کسب کسے کہتے ہیں دونوں کو اچھی طرح سمجھ لیا جائے افطرا کسے بولتے ہیں اور کسب یعنی جھوٹ کسے بولتے ہیں اس لیے کہ یہ دونوں الفاظ آیت کے آخری ٹکڑے میں آئے فمن ازلم ممن افطرا اللہ کذبا اس آدمی سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر افطرا باندھے جھوٹ کا یعنی جو آدمی کہتا ہے کہ شرک صحیح ہے وہ آدمی اللہ پر افطرا بھی کر رہا ہے اور جھوٹ بھی باندھ رہا ہے افطرا کیا ہے افطرا کا مطلب وہ تو بہتان ہم لوگ بولتے ہیں بہتان حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ جتنے لوگوں کی پوجا ہو رہی ہے سب اللہ کے نام کے دھوکے کے اوپر ہو رہی ہے یہ یاد رکھو مورتی کی پوجا ہو رہی ہے تو اللہ کے نام کے دھوکے پر قبر کی پوجا ہو رہی ہے تو اللہ کے نام پر دھوکے کی وجہ سے بابا لوگوں کو جو پوجا جا رہا ہے قبروں پر جو نظر و نیاز چادرے اور چڑھاوے چڑھائے جا رہے ہیں در حقیقت یہ سب پرستشیں یہ سب عبادتیں اللہ کے نام پر دھوکے کی وجہ سے ہو رہی ہیں اللہ کے علاوہ جن کی بھی عبادت ہو رہی ہے نا اللہ کے نام کے دھوکے میں ہو رہی ہیں کیوں بابا اللہ کے مقرب ہیں ان کا وظیفہ پڑھو نظر و نیاد چڑھاؤ ان کے نام کا چراغ جلاؤ ان کے نام کا بکرا پالو ان کے نام پہ بکرا چھوڑو اس لیے کہ اللہ کے مقرب ہیں ارے باز باز شاہل ایسے ہوتے ہیں اور ان میں عورتوں کی تعداد زیادہ ہے کوئی گائے چھوڑ دیتا ہے کوئی بیل چھوڑ دیتا ہے کوئی بکرا چھوڑ دیتا ہے اور کوئی بکرا اگر کسی بابا کے نام پر چھوڑ دیا جاتا ہے اگر ادھر سے گزر رہا عورتیں کہتی ہیں سید صاحب جا رہے ہیں صاحب جا رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ جن کی بھی عبادت ہو رہی ہے اللہ کے نام کے دھوکے میں ہو رہی ہے کہ یہ اللہ کے مقرب ہے اللہ کے چہیتے ہیں اللہ کے پیارے ہیں ان کے نام کا وظیفہ پڑھو ان کے نام پہ جانور چھوڑو یہ مر جائے تو ان کی قبر پر چادریں چڑھو ان کی قبر پر نظر و نیاز کرو بتاؤ ان کی جو پوجا ہو رہی ہے اللہ کے نام کے دھوکے میں نہیں ہو رہی ہے کیا اللہ نے ان سے یہ کہہ دیا ہے کہ ان کا وظیفہ پڑھو ان کے نام کی نظر و نیاز کرو اور ان کی قبر پر چادر چڑھاؤ تو میں خوش ہو جاؤں گا اللہ نے کہا ہے نہیں کہا ہے تو یہ اللہ پر بہتان نہیں ہے اسی وجہ سے یہاں لفظ افطرا لایا گیا اور جھوٹ کیوں کہا گیا بڑی پیاری بات کہی گئی ہے کہتے کہ ہم مورتی پوجا کرتے ہیں ہم مورت کو نہیں پوجتے ہم اللہ کو پوجتے ہیں اللہ فرماتا ہے جھوٹ ہے یہ جھوٹ کسے کہتے ہیں خلاف واقعہ چیز میرے پاس موبائل نہیں ہے کوئی کہے کہ موبائل ہے خلاف واقعہ چیز جھوٹ ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرک کو جھوٹ کہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ مورتی کا پوجنا مورتی کی عبادت اللہ کی عبادت نہیں ہے بابا کو پوجنا یہ اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پوجنا نہیں ہے کسی درخت کی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت نہیں ہو سکتی یہ جھوٹ ہے اس لیے کہ خلاف واقع بات کو جھوٹ کہا جاتا ہے حیرت انگیز کلام ہے جناب علی فمن ازلم ممن افترا علی اللہ کذبا اس آدمی سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر افترا کرے جھوٹ کا یعنی اللہ کے علاوہ کی اگر عبادت کرو تو وہ عبادت اللہ کی مانی جائے گی مورتی پوجا کرو تو اللہ ہی کی عبادت ہے مورتی کی عبادت کرو تو اللہ کی عبادت بابا کی عبادت کرو تو اللہ ہی کی عبادت یہ افطرا ہے اللہ کا جھوٹ ہے اس لیے کہ خلاف واقع بات ہے اس لیے کہ مورتی کی پوجا اللہ کی پوجا کیسے ہو سکتی ہے مورتی کی عبادت اللہ کی عبادت کیسے ہو سکتی ہے خلاف واقعہ بات ہے یہ اس وجہ سے جھوٹ ہے اور اس طرح اس وجہ سے کہا گیا کہ اللہ کے علاوہ جن کی بھی پوجا ہو رہی ہے اللہ کے نام کے دھوکے میں ہو رہی ہے بڑے پہنچے ہوئے ہیں اللہ کے پیارے ہیں اللہ کے مقرب ہیں ان کے نام کا وظیفہ اڑو ان کے نام پہ جانور چھوڑو چدریں چڑھاؤ وغیرہ وغیرہ یہ اللہ تبارک و تعالی سے ہماری بگڑی بنانے کے لیے درخواست کریں گے اللہ کے نام کے دھوکے میں ان کی عبادت ہو رہی ہے اسی وجہ سے افطرا ہے بستی چھوڑ کر جا رہے ہیں ازل کے معنی الگ ہونا ازل معنی الگ ہونا آپ مجلس سے چلے جائیں ازل اعتزال اسی وجہ سے اعتزال کہتے گوشہ نشین ہے اور اصل کہتے ہیں آدمی کی اس حرکت کو کہ نطفے کو بیوی کے اندر نہ ڈالے نکال دے اس کو اصل بولتے ہیں وہی لفظ استعمال کیا گیا علیحد فاطی یس رحمتی ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں کہ جب تم ان سے الگ ہو گئے ہو ہم ان سے رشتے داروں سے بھائیوں سے ماں سے باپ سے سب سے الگ ہو گئے ہو تم لوگ اللہ اور اللہ کے علاوہ جن کی وہ پوجا کرتے ہیں ان سے بھی الگ آ گئے ہو تم نے بستی چھوڑ دی ماں باپ چھوڑ دیے خیش و اقارب کو خیر بات کہہ دیا اور جن کی پوجا وہ اللہ کے علاوہ کرتے تھے ان کو بھی چھوڑ کر ہم لوگ آ گئے آؤ چلو اسی غار میں گھس جائیں فو بھی چلو پناہ لے لو اسی غار میں گار میں آ گئے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اور یقین دیکھیے یقین لکم ربکم من رحمتی اللہ پھیلا دے گا تمہارا رب پھیلا دے گا تمہارے سروں کے اوپر اپنی رحمتوں کا سایہ غار میں گھسو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ضائع نہیں کرے گا دعا ہم نے مانگی ہے رحمت کی دعا ہم نے مانگی ہے رشد کی اللہ تبارک و تعالی ہمیں ضائع نہیں کرے گا غار میں پناہ لے لو یا لکم رب کم رحمتی اللہ تمہارا رب تمہارے اوپر اپنی رحمتوں کا سایہ پھیلا دے گا نشرا نشرہ مرے پھیلانا مر رحمت ہی اپنی رحمتوں کا سایہ تمہارے اوپر پھیلا دے گا وہی حجی لکم امرکم کم اور تیار کر دے گا تمہارے لیے تمہارے معاملے سے کوئی پشت پناہی یعنی اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمتوں کا سایہ تمہارے اوپر ڈال دے گا اور دوسرے تمہیں معاش معاش سے بے نیاز کر دے گا معاشی جدوجہد سے بے نیاز کر دے گا اس لیے کہ اب ایک ہی طریقہ رہ گیا تھا معاش سے بے نیاز کرنے کا اور جان بچانے کا کہ انہیں سلا دیا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے کان تھپ کے سو گئے وہ اب دیکھو غار میں ہے اب یہاں میں شرح کر دوں کہ غار کسے کہتے ہیں غار دیکھو ایک اسمال کیو چھوٹا غار اس کو عربی میں غار ہی بولتے ہیں اس لیے کہ جب حضرت صدیق اکبر کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غارے سور میں چھپے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سور توبہ کے اندر اس کیب کے لیے غار کا لفظ استعمال کیا ادھوما ہوما فلخا جب دونوں غار میں تھے گویا کہ چھوٹے غار کو غار بولتے اسمال کیب چھوٹا کیب اس کو غار بولتے اور کہف کس کو بولتے بگ کیب بڑا غار وسیع غار اس کو کہف بولتے اگر غار چھوٹا ہو تو عربی میں اس کو غار ہی بولتے لیکن غار بہت بڑا ہو پوری پوری فوج چھپ جائے تو اس کو غار نہیں بولتے اس کو عربی میں کہف بولتے ہیں یہ ہے غار اور کہف کا فرق غار کہتے ہیں چھوٹے کیف اسمال کیو اور کہف کہتے ہیں بگ کیو بہت وسیع غار جس میں پوری پوری فوج چھپ جائے تو اب یہ لوگ داخل ہو رہے ہیں یہ غار ہے غار صرف چھوٹا نہیں ہے دور تک پھیلا ہوا ہے غار اب یہ لوگ غار میں داخل ہوئے یہی نہیں رک گئے غار کے دہانے پر صرف کتا رکا یہ لوگ آگے بڑھے آگے بڑھتے بڑھتے ایسی جگہ پر پہنچے کہ غار کی جو ہموار سطح تھی اس سے نیچے ایک تہخانہ تھا وہ اسی تہخانے میں اتر گئے غار سے ہو کر کہس میں آئے چھوٹی جگہ غار اس سے گزر کر کہس میں آئے اور تحس کے اندر ایک فجوا تھا فجوا مانے دالان پیخانہ قدرتی پیخانہ اسی پہخانے میں جو کہ ایک وسیع حال کی طرح تھا اس میں آ گئے اندازہ بیان دیکھیے پرانے حکیم کا وَتَرَ الشَّمْسَ اِذَا تَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَافِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِزُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنُ قرآن کی میرے کہتا غار میں تھے قرآن کی میرے کہتا کہف میں تھے قرآن کی کہتا ہے کہ غار سے ہو کر کہف میں آئے اور کہف کے اندر ایک فجوہ تھا ایک وسیع دالان تھا اس وسیع دالان کے اندر پہنچ گئے ایک وسیع حال میں پہنچ گئے اور سب کے سب وہاں پہنچے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر تاریخ کر دی اب اللہ ایک سوال کا جواب دینا چاہتا ہے یہاں کہ جب وہ غار کے اندر چلے گئے اور غار کے اندر بھی تھوڑا نیچے جا کر کے ایک وسیع حال میں پہنچ کر سو گئے وہاں تاریخی ہے ڈارکنیس اندھیرا اور اندھیرے کی وجہ سے رتوبت نمی برودت اور رتوبت کی وجہ سے وہاں جراثیم کا ہو جانا ابھی لوگ زندہ کیسے رہتے ایک تو ماحول تاریخ ہے اور تاریخ ہونے کی وجہ سے ماحول مرتوب ہے ماحول ٹھنڈا ہے اور رتوبت والی جگہ میں ہمیشہ جراثیم پیدا ہوتے رہتے ہیں وہ جراثیم جس میں انسانی کے لیے مضر ہو سکتے تھے اللہ نے اس کا انتظام کیا کیا اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اس کا انتظام اس طرح کیا کیا کیا ہم نے الٹرا وائلٹ شعاؤں کو اندر بھیجنا شروع کر دیا الٹرا وائلٹ ماورائے بنفسی سو آئے فزکس فزکس جو پڑھے ہوگا اس کی سمجھ میں آ جائے گا الٹرا وائلٹ ریس کسے بولتے ہیں ماورائے بنفسی سو آئے غار شمالن جنوبن تھا اب ظاہر ہے کہ جب غار شمالن جنوبن ہے تو سورج جب نکلے گا تو طلوع کے وقت اس کی روشنی غار کے اوپر ترچھی پڑے گی اور جیسے جیسے سورج بڑھتا جائے گا کترا کر غار کے منہ سے آگے نکل جائے گا وہی بتایا گیا وہ ترشم سیدا تلاک اور تم دیکھو گے سورج کو جب وہ طلوع ہوتا ہے تزاور ان کا ان کے غار سے ٹکرا کر دائیں جانب سے نکل جاتا ہے دائیں جانب سے یوں نکل گیا یوں نکلا جا سکتا نکل گیا کترا کر اللہ کیا کہنا چاہتا ہے کہنا یہ چاہتا ہے کہ وہاں تاریکی ہے نا تاریکی کی وجہ سے رتوبت ہے وہاں ماحول آلودگی لیے ہوئے اور وہاں جراثیم پیدا ہو سکتے ہیں روشنی کا گزر ہونا چاہیے تاکہ مکمل صفائی ہوتی رہے تھوڑی گرمی پہنچے تاکہ مرتوب فضا گرم ہو کر کے جراثیم کو پیدا نہ ہونے دے اللہ فرماتا ہے کہ اس پہاڑ کے اندر منافس تھے منفس کا مطلب ہوتا ہے داخل ہونے کا راستہ چھوٹے چھوٹے سوراخ تھے جب سورج کی شوائیں پہاڑ کے سامنے والے حصے پر پڑتی تو منافذ سے سوراخوں سے رکھنا کوہ سے گزر کر کے اندر پہنچ جاتی تھی اور اس طرح اندر کی جو فضا ہوتی تھی گرم ہو جاتی تھی رتوبت کے اندر کمی آ جاتی تھی جراثیم کی پیدائش کو روکنے میں یہ روشنی مددگار ثابت ہوتی تھی تو نکلتے وقت سورج دائیں طرف سے کترا کے نکلتا تھا کس سے کتراتا تھا وہ ان غور فہم غور کیجیے تزاور ان سے فہم غار سے کترا کے نکلتا تھا دائیں جانب سے طلوع ہوتے وقت لیکن جب غروب ہوتا تھا وہ جب تو تک تھا تو اصحاب کہف کو کاٹ کر نکلتا تھا طلوع ہوتے وقت غار کو کاٹ کر نکلتا تھا اور غروب ہوتے وقت اصحاب کہف کو کاٹ کر نکلتا تھا وہاں غار نہیں ہے وہاں تک ہے اصحاب کہف کو کاٹ کر نکلتا تھا کیا مطلب سورج جب نکلتا تھا تو اس کی روشنی غار میں سے ہو کر کے کہف میں آتی تھی اور کہف میں سے ہوتے ہوئے اصحاب کہف جہاں سوئے ہوئے ہوتے تھے وہاں روشنی پہنچتی تھی اور جب ڈوبتا تھا سورج تو پھر اس کی روشنی اصحاب کہف تک نہیں پہنچتی تھی اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں کے ماحول کو معتدل بنانے کے لیے یہ انتظام کر رکھا تھا ترجمہ دیکھیں اور دیکھیں گے آپ سورج کو دیکھتے آپ سورج کو جب وہ طلوع ہوتا تو فیم ذات الیمین تو دائیں جانب سے غار کو کاٹ کر نکل جاتا وہ ادا غربت جب سورج غروب ہوتا تو تقریز ذات شمال بائیں جانب سے اصحاب کہف کو کاٹ کر نکل جاتا تھا کے اوپر روشنی نہیں پڑتی تھی ڈوبتے وقت سورج کی روشنی نہیں پڑتی تھی وہ فی فجوت من بتایا گیا کہ اصحاب اصاد اسی غار کے فجوا میں تھے منہ اسی غار کے ایک فجوا میں ایک وسیع دالان میں تھے چھوٹا غار کہف اور پھر ایک وسیع دالان اسی دالان میں تھے ذالک من آیات اللہ یہ اللہ تبارک و تعالی کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اور ایک یہاں بتایا گیا ایک سبق یہاں دیا گیا کہ جو لوگ اللہ کی نشانیوں کی زنجیروں میں الجھے ہوئے ہوتے ہیں ان کی نگاہیں ان نشانیوں سے آگے نہیں بڑھتی وہ ہمیشہ بے ایمانی کی زندگی گزارتے رہتے دیکھو آج چاند پر کمندے ڈال رہے ہیں مشتری پر پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں سورت کی شعاؤں کو گرفتار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن رہے بے ایمان کی بے ایمانی چاند پر پہنچنے کے بعد بھی انہیں خدا نہیں ملا تبھی تو اقبال نے کہا ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی